الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگوں اس ماہ رمضان میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل و کرم یہ ہوا کہ اس مہینے میں پانچ جمعے نصیب ہوئے ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے اور یہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت دن سمجھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے افضل اور بہترین دن جمعہ کا ہے اور اس جمعے کے دن اللہ تعالی کی طرف سے ہر بندے کے لیے ایک ایسی گھڑی مقرر ہوتی ہے کہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے وہ ضرور مل جاتا ہے ساعت قبولیت چوبیس گھنٹے میں جمعے کے کسی وقت بھی ہو سکتی ہو رات میں بھی اور دن میں بھی اور خاص طور پر جب جمعے کے لیے خطبے کی اذان ہو جائے اور جب تک نماز ہوتی رہے اس کے درمیان میں یہ ساعت ممکن ہے کہ پائی جائے اور اس دوران جو آدمی دعا کرے گا تو زبان سے کلمات ادا نہیں کرے گا بلکہ دل دل میں دعا کرے گا کیونکہ خطبہ شروع ہونے کے بعد کلام اور سلام سب بند ہو جاتا ہے لیکن دل سے آدمی مانگتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اللہ تعالیٰ کو تو دل کے مانگنے کی بات کی بھی خبر ہے کہ بندہ کیا ہم سے چاہ رہا ہے اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جمعے کے دن اصل سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ ساتھ آتی ہے تو یہ وقت بھی بڑا بابرکت ہے اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے جمعے کے لیے کہ جو آدمی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جتنی جلدی آتا ہے اتنا ہی اس کے نظر و سوال میں اضافہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں جمعہ پڑھنے سب سے پہلے پہنچے اس کو گویا اونٹ اور گائے کی قربانی کے برابر سواب ملتا ہے جو دوسرے نمبر پہ پہنچے اس کو بکری کی قربانی کے برابر سواب ملتا ہے جو تیسرے نمبر پر پہنچے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے جو اس کے بعد پہنچے اس کو انڈے کے صدقے کے برابر سواب ملتا ہے یہ اصل میں آپ نے مثال پیش کی ہے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یعنی جتنا خطبے سے قریب وقت میں آدمی پہنچے گا اتنا ہی اس مد کا سواب کم ہوتا چلا جائے گا اور جتنا پہلے پہنچے گا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اور پھر فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے چل پڑے تو جو فرشتے اس مد کا حساب لکھ رہے ہوتے ہیں دروازے پہ بیٹھے ہوئے کون کب آ رہا ہے وہ رجسٹر بیٹھ کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں آپ آتے اب اس مت سے کوئی سوال نہیں ملے وہ الگ ہے کہ بھائی نماز کا سوال ملے خطبہ سننے کا سوال ملے لیکن پہلے آنے کا جو سوال ہے یہ خطبے سے پہلے پہلے تک ہے اس لیے جمعے کے دن مسجد میں جلدی نہا ہو کے آنے کی کوشش ہونی چاہیے یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو بہت دیر پڑی ہے اتنی جلدی جا کے کیا ہوگا اگر آ کے یہاں صرف انتظار میں بھی بیٹھے رہیں کچھ نہ پڑھیں تو بھی ثواب سے خالی نہیں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آدمی جب انتظار میں بیٹھتا ہے نماز کے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ عمر پھر لہو اللہ عمر ہم اللہ یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے انتظار میں اس کو بخش دیجیے اور اس پر رحم فرمائیے ظاہر ہے کہ فرشتوں کی دعا کتنی مقبول ہے تو یقینی طور پر جو فرشتوں کی دعا لینا چاہے وہ جلدی مسجد میں آیا کرے جمعے کے دن اور ایک اور بات جمعے کی خصوصیات میں لکھی ہے فرمایا نبی اکرم علیہ والسلام نے کہ جمعے کے دن میرے اوپر درود زیادہ بھیجا کرو کیونکہ جمعہ کا درود اسپیشلی میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ویسے تو ہر درود پیش ہوتا ہے لیکن جمعہ کا درود خصوصیت کے ساتھ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو ایسا متبرک دن اور ایسے متبرک لمحات اللہ نے جو اس رمضان میں عطا فرمائے تو رمضان میں سونے پہ سہاگا ہو گیا ایک تو رمضان کا ہر دن ویسے ہی بات ہے لیکن جب جمعے کا دن رمضان میں آئے تو جمعے کی شام بھی دو والا ہو جائے گی اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے اس پر پڑھی ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی پنج وقتہ نماز جمعے کی نماز اور رمضان المبارک فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور پھر جمعے کی نماز سے لے کر اگلا جمعہ اور رمضان سے لے کر کے اگلا رمضان ان کے درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان سب کے لیے کفارہ بنتے ہیں فجر کی نماز پڑھی پھر زہر کی پڑھی تو فجر سے لے کے دوہر تک جو چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے وہ یوں صاف ہو گئے جوہر لی پھر اثر لی تو اثر سے گوہر سے لے کے اثر تک جو گناہ ہوئے وہ صاف ہو گئے اسی طرح ہر نماز سے اور حالم ہوتی رہتی اور جمعے کی نماز پڑھنی اہتمام کے ساتھ تو اگلے جمعے تک کا جو پورا ہفتہ پڑا ہے اس ہفتے میں جو گناہ ہوں گے وہ صاف ہو جائیں گے اور رمضان مبارک اچھی طرح سے گزار لیا حق ادا کرتے ہوئے تو بقیہ گیارہ مہینوں میں جو چھوٹی موٹی باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں لیکن ایک شرط لگی شرط کیا ہے ایجا جتنی بل کا بار کبیرا گنا سے آدمی بچا رہے گناہ کبیرا کا انتخاب نہ کرے اگر گناہ کبیرا کا انتخاب کرے گا تو محض نمازوں سے معافی نہیں ہوگی محض جمعہ پڑھنے سے معافی نہیں ہوگی محض رمضان کا روزہ رکھنے سے معافی نہیں ہوگی جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کرے گی اس لیے اب رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ پوری زندگی جب تک بھی باقی ہے جان بوجھ کر کوئی گناہ تبیر کا انتظار نہیں کرے یہ پختہ ارادہ کریں تو پھر کیا ہے یہ اعمال ہوتے رہیں گے اور چھوٹے موٹے گناہ آدمی سے ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے خود بخود صفائی ہوتی رہے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام ہمارے لیے کر دیا ہے اور گناہ کون سے ہیں کسی فرض امن کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے مثلا نماز فرض ہے نہیں کوئی چھوڑ دی تو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں جمعہ پڑھ لیں گے تو بیچ کی نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی فرض نماز معاف ہوگی دو شرطوں کے ساتھ جو چھوٹی بھی ہے وہ پگا کی جائے اور کہ چھٹنے پر اللہ سے معافی مانگی جائے گی جی بہت غلطی ہو گئی ندامت ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنا تو معافی ہو جائے گی اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی بجا خالی معافی مانگتے ہیں تو معافی معلق رہے گی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کچھ لوگوں نے کیا حرکت کی کہ مسجدوں میں پرچے چپتا دیے نماز بجائے عمری اور اس میں یہ لکھ دیا کہ سات الوداع میں رمضان میں دو رقم نماز بجائے عمری کی پڑھو اس میں یہ یہ پہ پڑھو تو ساٹھ سال کی نماز معاف ہو جائے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ دو رکھ پڑھو سات سال کی ماں تو نقل نماز سے کوئی فرض نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے وہ تو قضا کرنی کرنی ہے اور اگر قضا نہیں کی اور پڑھنے کا وقت آ گیا تو وسیعت کر کے جانی ہے کہ اتنی نمازیں چھٹی نہیں ہیں بجلی ادا کرو اس مال سے بجلی ادا کروایا جائے گا جو میں چھوڑ کر کے جا رہا یہ گناہ ہے کبھی عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کا دس ملا دم وان فقط جس نے جان بوجھ کر بلا عذر کے کوئی نماز وقت سے مزا کر دی وہ گویا کافی ہو گیا بس فقط سفر یہ لفظ ہے علماء نے تعویلات کی ہیں اس کی کفر کے قریب پہنچ گیا کفر جیسا عمل کیا لیکن اگر اس کو ظاہر پر رکھا جائے تو حضور کو صاف کرنا رہے فقط دفر کسی بھی ترجمے کی کتاب کو آپ دیکھ لیجیے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہو ہوگا اور مسلمان اسلام کا دعویٰ کرے اور پھر جان بوجھ کر نماز پیدا کرتے پر میں کروں اسلام نے کہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان میں کسوٹی ہے کون نماز ادا کرتا ہے کون نماز ادا نہیں کر رہا ہے سنا ہے اور آج اس میں اطلاع عام کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جمعہ کی نماز پڑھ لو چھٹی جمعہ جمعہ جمعہ جمعہ ایک ساتھ سے میں نے پوچھا کہ نماز چل کیا رہا ہوں ہاں یہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں میں نے کہا جو بقیہ نماز ہے تو ہنسنے لگے میں نے کہا ہنسنے کی بات نہیں یہ تو رونے کا مقام ہے جمعے کی نماز کو بہت سی مجبوریوں میں اللہ تعالی نے تخفیف کر رکھی ہے عورتوں پر جمع نہیں مسافر پہ جمعہ نہیں مریض پہ جمع نہیں قیدی پہ جمعہ نہیں اور کچھ آزار ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے جمع نہیں لیکن زور تو معاف نہیں فجر تو کسی حال میں معاف نہیں اصل تو کوئی بدل نہیں جمعے کا بدل ہوتا ہے بھائی جمعہ نہیں پڑا بہت ہو لیکن پنج وقت نمازوں کا تو کوئی بدل ہی نہیں انہیں تو پڑھ نہیں پڑنا ہے ہاں بیمار ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے چلو بیٹھ کے پڑھو سکوج ایسا نہیں ہوتا تو چلو اشارے سے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا لیٹ کے پڑھو پڑھنے کی کوئی چھوٹ نہیں ہے پڑھنی پانی ہے اور آج ہم ذرا سے حضور سے نمازیں پتا کر دیتے ہیں چھوٹے سے سفر میں نمازیں پتا بہت چلتے تھے تھوڑی سی آدمی ہمت کرے اور کوشش کرے نماز پتا ہو ہی نہیں سکتی تجربہ ہے اور جب دل کا کچھ کمزور ہو تو آدمی گھر سے پتا کرتا ہے اور کتنا بڑا آج المیا ہے امت کا المیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو اپنے کو نمازی اور دیندار کہتے ہیں پابندی سے بندے کی نماز پڑھا کرتے ہیں پابندی سے رات میں ایک ایک دو دو بجے تو آئیے اور مجھے بات یہ ان لوگوں کا حال ہے جو بکیا نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور فجر وقت کر رہے ہیں دنیا کے کاموں کے لیے وقت سے بے وقت نہیں ہو سکتا اور اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے ستر قسم کے بہانے تو یہ قبائل میں داخل ہے کہ آدمی فرض عبادت کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے بہت بڑی اللہ کی نا اور ناشکری ہے اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں بلا شریف ابھر کے جو آدمی روزہ نہ رکھے اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے بہت بڑا مجرم ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کی کوئی سزا شریعت میں طے نہیں کی دنیا میں کہ آخرت میں نپٹا جائے گا تب سارا کچھ نہیں ہے جو آدمی صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود اور مقیم ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کے بدلے میں اگر یہ زندگی بھر کے روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کی پتہ نہیں ہو سکتی جو رکھ کر کے توڑ دے اس کے لیے کفارہ ہے کہ بھائی دو مہینے کے رکھ لو لگاتار اور ایک ہزار رکھ لو اکسٹھ روزے رکھ کے معاملہ صاف ہو جائے گا لیکن جو سرے پہ رکھے ہی نہیں اس کے لیے دو مہینے کا معاملہ نہیں پوری زندگی میں رکھے گا تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور آج ذرا ذرا سے بہانے ضرور دیتا ہے بڑے بڑے نوجوان بچے پندرہ سال ہو چکے اور کھا پی رہے ہیں اور مسلم محلوں کے اندر ہوٹل کھل رہے ہیں دھرمے کے ساتھ چائے پی جا رہی ہے برتن بھنک رہے ہیں یہ مسلم معاشرے کا طریقہ نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے فرائض میں جب غفلت ہوتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے یہ سب قبائل ہیں ان سے اگر بچا نہیں جائے گا تو میں نے جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان اور نماز سے نماز یہ کافی نہیں ہوں گی اس لیے سچی توبہ کرنی ہے پختہ ارادہ کرنا ہے دل میں یہ دھیان دینا ہے کہ اب جو زندگی بچ گئی ہے وہ تو سو فیصد اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزارے جو گزر گیا سو گزر گیا اللہ معاف کرتا ہے اس کے لیے یورن کے لمحات کچھ باقی اسی طرح بڑے گناہوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شمار کرایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جھوٹی گواہی دینا بدتاریاں کرنا خاص طور پر اپنے پڑوس کی رہنے والی عورتوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا نبی اکرم علی صورت السلام نے اس پر سب ترین تنظیم کرتے ہیں جب کاری تو ایسے ہی حرام ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں یہ کہ شریعت میں اسلامی حکومت میں جو سب سے زیادہ سب ترین سزا دی گئی ہے وہ جنا کاری کر دی نوجوان ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے پکڑا جائے یا پکڑی جائے میدان میں کھڑا کر کے سو کوڑے لگاؤ مجمع عام میں پورے شہر والوں کو بتا رہے ہیں نے ایسی حرکت کی ہے اور ان کی پٹائی ہو رہی ہے تاکہ یہ منہ دکھانے کے قابل ہیں اور اگر کسی شادی شدہ سے یہ عمل ثابت ہوا مرد ہو عورت اور اس کا ثبوت ہو گیا اقرار کے ذریعے یا گواہیوں کے ذریعے تو اسلامی حکومت میں کیا سزا ہے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں تصور سے برسر عام میدان میں کھڑا کر کے سب لوگ اس کے اوپر اتنے پتھر برسائیں اتنے پتھر برسائیں کہ یہ مر جائے اب یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں معاشرے سے ایسے کمینوں کو پاک کر دینا ہے کیونکہ اگر اس کی حفاظت نہ رہے گی تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی اسلام انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے کتنے بلی کی سب نہیں رکھنا چاہتا یہ کتنے بلیوں کا طریقہ ہے کہ جب جس کا جی چاہے جس سے جی چاہے ضرورت پوری کرے انسان انسان آج معاشرہ انسانوں کے معاشرے کے بنائے جانے کے مقابلے میں جانوروں کا معاشرہ بنایا جا رہا ہے اس کو نئی تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے جو چیزیں جانوروں کے ہاں بھی گائے سے شر میں آج انسانوں میں پائی جا رہی تو قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا اور اس میں سب سے بڑا کردار انٹرنیٹ کا فلموں کا ہے پکچروں کا ہے جس میں آج ہمارا معاشرہ لگ بھگ ہے گھروں کا ماحول بگڑ رہا ہے محلوں کا ماحول بگڑ رہا ہے یہ کبائی ہیں جو عام ہو رہے ہیں یہ خدا کے آزاد کو دعوت دے رہے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے دنیا کیا کر رہی ہے دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمیں اپنے کو دیکھنا ہے حضور کے طریقے سے چلنا ہے ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے ہمارا تو السلام دنیا میں انسان کو انسان بنانے کے لیے تشریف لائے انسانیت ہی یہی دین اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے آپ ساری اسلامی تعلیمات کا آپ جائزہ لیں تو آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ ان تعلیمات کے بغیر انسان انسان بن ہی نہیں سکتا ہے اور انسانی حقوق میں جو بھی منشور ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے الگ کر کے بنائی نہیں جا سکتی اس لیے آج آخری جمعے کے موقع پر ہمیں پختہ عزم کرنا ہے ارادہ کریں اللہ کی مدد ہوگی کہ ہمیں سو فیصد اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے آدھا جیتر آدھا بٹر نہیں کرنا ہمیں ہر جگہ اپنی اسلامی پہچان کا کرنی ہے ہمارا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو ہم ہر جگہ پہلے مسلمان بعد میں سب کچھ یہ بنیادی بات ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے نہیں اپنے امان کے اعتبار سے نہیں سب عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی آپ کے نمونے سے بہتر کسی کی کسی کا نمونہ نہیں ہو سکتا آپ کی صورت و سیرت سے بہتر کسی کی صورت و سیرت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو دین پر استفادہ کرتا کرے دینی پر زندگی دینی ہی پر موت کا سب سر فکر کے بارے میں پہلے بھی بتلایا گیا ہے تو یہ حکم شریح ہے کے لیے جو ضرورت سے زائد قدر حساب نصاب کا مالک ہو اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے جو زیر پرورش ہیں سب کا پر نکالنا واجب ہوتا ہے اور اس طرح فکر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی یہ روزے کی زکات ہے ایک تو مال کی زکات ہوتی ہے جس سے مال صاف ہو جاتا ہے اور یہ روزے کی زکات ہے روزہ رکھنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے کچھ گڑبڑ ہو جائے تو سب فطر دے دو تو روزہ صاف ہو جاتا ہے بالکل گر جائے تو جن پر واجب ہے ان پہ تو ادا کرنا واجب ہے ہی لیکن جن پہ واجب نہیں ہے وہ بھی دیتے تو کیا جاتا ہے پینتیس روپے میں کیا فرق پڑ رہا ہے اور یہ پینتیس روپیہ آٹے کا حساب لگا کے یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے لیکن جس کو اللہ تعالی نے دی دیے تو پینتیس کے بجائے ستر لگائے کیونکہ پینتیس کا حساب نصف کے اعتبار سے آدھے سال کے اور اگر اس کو ساڑھے تین کلو کو کر دو گے تو ستر ہو جائے اور نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ پورے سال کا حساب لگاؤ تو ستر کا ایک ستر اور بھائی اللہ نے اور زیادہ وسط دیے لکھپتی آدمی ہے کروڑ پتی آدمی ہے اس کے لیے پینتیس یا ستر نکالنا تو ایسا ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ اس پہ کیا فرق ہوا ہے تو وہ حساب لگائے کھجور سے حساب لگائے کشمش سے ساڑھے تین کلو کھجور کا ایک سو روپئے فطر ساڑھے تین کلو کشمش کا ایک سو روپئے فطر تو جتنا ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی حضرت صلاح بتاتا فرمائیں اور یہ عید سے پہلے پہلے ادا ہو جانا چاہیے رمضان میں بھی دے سکتے لیکن عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے تو ضرور ہی ادا کرنا ہے حضور نے فرمایا کہ جو عید سے پہلے ادا ہو گیا وہ تو صدقہ ہے اور جو بعد میں ادا ہوا وہ تو عام سب کا ہے یعنی اس کا وہ سوال باقی نہیں رہتا دینا تو پھر بھی پڑے گا لیکن سوال گھٹ جائے اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے پاس بہت رشتے دار ان کو کوئی چیز پہنچ جائے کھانے پینے کا وہ بھی انتظام کر لیں اور ان کے گھر بھی کچھ وسعت ہو جائے تو ہم سب اس کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ یہاں پر عید کی نماز ساڑھے سات بجے اور لال باغ میں مدنی مسجد میں انشاءاللہ شاء اللہ سات بجے نماز ادا کی جائے گی تو آپ کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ امن کے ساتھ اس خوشی کے موقع اس کو سارے عالم کے لیے خوشی اور مسلط عادیت اور رحمت کے ذریعہ بنائے اور ہم فرمائے الحمد للہ